تیرے بٹتا بارہ نور کا حرد عملہ حرد عملہ حرد حرد دلہ عملہ حد دلہ اللہ حرد حردہ حدلہ عملہ حرد پل کا پاڑا رو را سد پا دیرو ریکا وایا تارا نور اللہ جاتا تھوڑا اللہ دیکھو جا چھوڑا رکا گدک جو بچا دے جا رکا چوک دے اللہ اللہ کام بھر تھے پیا را رکھا ہے کتا تو پاس بھر تھے پیا نا رکھا ہے کتا تو

حا حا دلہ ہدا حدا کر تیرا مان یہ ہے یہ کیا ہے یہ کہاں ہوتا ہے کس طرف نیچے کی طرف اعلیٰ محبوب پاک السلام کی امامہ شریف کے شمل مبارکہ کا ذکر کر رہے ہیں اور عشق کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے شملے مبارکاتی ہیں محبوب علیہ السلام کے شمل مبارکات کی رفعت کا عالم کیا ہے کہ اسے چڑھ کے دیکھا جاتا ہے کہاں چڑھ کے دیکھا جاتا ہے اور دیکھنے والے کون دیکھنے والے کون تو کہاں سے چڑھ کے دیکھا جا رہا ہے اور جب دیکھا جا رہا ہے تو لگتا کیسا ہے تین چیزیں ہیں ایک تو دیکھنا کہاں چڑھ کے دیکھنا کون دیکھے اور دیکھے تو لگے کیسا آ رہا حضرت نے ان باتوں کا جواب دیا دو متروں میں کہ پوشت پر ڈھلکا کرے انور شملہ بھل شملا گور پر ڈھلکا کرے انور شملہ نور کا پوشت پر ڈھل تھا ان شملہ نور کا اترا کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ گانجو بن جبانے انجم بزم حلقہ نور کا دیہات کے رہنے والوں سے پوچھو کہ چاند کے گرد جب حالا نظر آ جائے چاند کے گرد جب حالا ہو تو کیا کہتے ہیں غالباً یہی کہتے ہیں کہ بارش کی توقع ہے چاند پر جب حالا ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ لگتا ہے بارش ہوگی محبوب السلام فرمان عالی شان کے میرے صحابہ ستاروں کی مانند تو انجمن والے کون ہیں انجم ہیں اور جس انجمن کی بات ہو رہی ہے وہ انجمن میرے محبوب کی انجمن ہے وہ بزم میرے محبوب کی بزم ہے اور وہ بزم جو ہے وہ حلقہ جو ہے وہ نور کا حلقہ ہے اور جب چاند پر تاروں کی جھرمٹ بنتی ہے چاند سے مراد میرے محبوب پاک

کیا بنا خدا کا کیا بنا دیکھا خدا منظر کیسا منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا مجھے بھی وہ منظر دکھا دو خدا ہی دے قبر جان قربان دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولا بنا رہے تھے کیا بنا نام خدا اثرا کا دولا نور کا کیا میں خدا بیو میں لہ لرام اللہ اللہ اللہ لہر رام لہر لہ لرام شر نور کا ارے میرے بھائی جب کہا جاتا ہے نا کہ حضور کا عشق دل میں پیدا کیجیے تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں محبوب کی محبت ہوگی وہ کامیاب ہے خدا کی قسم جو حضور کا سچا رسول بن جائے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا وہ کبھی داڑھی نہیں مڑوائے گا وہ کبھی حضور کی سنتوں سے منہ نہیں موڑے گا جو حضور کا عاشق ہو تو جو حضور کا عشق رکھے گا اور جو حضور کا عشق رکھ کر حضور کے عشق کی تلوار سے قتل ہو جائے گا کچھ عشق عشق محمد اگر وہ ہو جائے تو کیا ہوگا یہاں اگر دن کے بارہ بجے کے قریب دہوائے کبرا کے وقت اگر کوئی مثلاً کسی پنڈال میں کوئی لیٹا ہوا ہو تو دھوپ سے بچ جائے گا لیکن جیسے ہی کوئی ایسی چیز آ جائے جو اس کو چیر دے اور سورج کی شوائیں بالکل اس کی آنکھوں پہ آ جائے تو اس کی آنکھیں چندیا جائیں چونک جائے گا وہ اٹھ جائے گا پریشان ہو کے کہاں میں سویا تھا کہاں لائٹ آ گئی لیکن جو حضور کے عشق کا قتل کیا ہوا ہوگا میدان میشوں کی گرمی بھی اسے نہیں چونکا سکے گا جب تک کہ محبوب کی رحمت میں چھینٹے نہ آل عادت فرماتے ہیں تاب نگرے حشر کے چوکے نہ کچھ تاروں رکاتا تاب نگرے حشر کے چوقے دن کش دانگار میں ہش روکے تین کل تانگا مو دیا بو دیا مو دیا رک رکے دیتا تیری نسل میں میری چانور کا تیری یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ صرف ہم لوگوں کا گڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے یہ سن لیجیے گا اعلیٰ حضرت نہیں گڑا بریلی کے نے یہ عقیدہ نہیں گڑا یہ عقیدہ تو صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں بات کرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تو آپ کو یہ لقب مل گیا کیا مطلب کیا مطلب محبت سے کہو دو نور والا کیا ہو مطلب کون کہتے تھے صحابہ کہتے تھے کس کو کہتے تھے مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا بھی عقیدہ یہی تھا جو اعلیٰ حضرت نے کھول کے واضح کر دیا محبت کے ساتھ شیر کو پڑھ لیجیے کہ تیری نظر پا تمہیں نور کا تیری نسل پا تمہیں گئے تیری سب گھرانوں کا

بر پر پتی کا وبارك عليه